ہوا اب اسکولنگ ہو رہی ہے مدرسہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک مدت جو ہے وہ پڑھائی لکھائی سب کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے کوئی اسکولنگ کر رہا ہے کوئی کالج میں جا رہا ہے کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کی شادی کی تیاریاں پھر اس کے بعد اس کے جب شادی ہو گئی تو جیسے ایک ساتھ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ وہ شادی ہو رہی تو بہت اچھل رہے تھے پاپ میں اور صبح جب آپ کھلی تو چار پائی کے نیچے پڑے تھے تو شادی پھر اس کے بعد خانہ آبادی کہتے ہیں ہماری شادی خانہ آبادی تو پھر خانہ آبادی شروع ہو جاتی ہے پھر آبادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پھر ان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو ہے یہ عبد الرحمان مہانی کا سلسلہ آتی اچھا بتایا ڈاکٹر نے تو اس کے بعد پھر یہ خانہ آبادی جو آبادی بڑھنا شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بس میں زندگی یہی ہے بس دن میں جان فارغ ہونے والا ہوں لیکن وہ تو فارغ ہوتا ہی نہیں ہے جب بچہ بڑا ہو گیا اسکول میں مدرسہ یہ فلاں کا پھر شادی یہ اس کے بعد اس کی آبادی اور پھر آبادی کی فکریں پھر ان کی فیلنگ مدرسہ پھر ان کے شادی خانہ کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہی چلتا چلا جاتا ہے اور کبھی ختم ہونے میں آتا ہی نہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس دن بعد میں اب فارغ ہو والا ہوں اور حتیٰ کہ پھر وہ اپنی آخری منزل کو روانہ ہو جاتا ہے تو زندگی اب جب آگ بند ہوتی ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو زندگی بڑی طویل تھی لیکن آخری وقت میں معلوم ہوتا ہے تو ابھی بس ابھی تو آئے تھے اور ابھی ابھی رہے تو حقیقت میں اتنی ہی مختصر زندگی ہے ہاں خالی صاحب فرماتے ہیں کہ عالم عشرت کا یہ باتیں کہہ تو مستی کی بلند اپنا رکھنا کری سب باتیں ہیں سستی مانے باتیں ہیں بولند اپنا کر یہ سب باتیں ہیں سب کی جہاں در اصل جو بستی کی جہاں در اصل ویرانہ کہتے ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد آپ بند ہوئی ہماری تو سب سب ختم ہو گئی نا ہماری آنکھ بند ہوئی ہمارے لیے سارا پکانا ختم ہو گیا تو یہ بات ہے جہاں اگر اصل ویرانہ ہے وہ صورت میں بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے سہیل و خواب بستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو یہ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے یہ بات میں تقریباً اس لیے حضرت والا اللہ علیہ کے اشار کا اختلاف مجھے اس وقت یاد آیا تو وہ آپ کو پیش کر دوں تو اس تشریح سے ان اشعار کو سمجھنے میں مدد ملے گی اگرچہ وہ کیفیت تو ہم نہیں حاصل کر سکتے جو جس درد سے اللہ والا کوئی شعر کہتا ہے اس درد کو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن کچھ کچھ ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اشعار سنا رہا کو بالکل جلا کر جلا بنا دیا تو دل میرا جلا بنا کباب کی طرح ہو گیا اس لیے کئی جگہ ایک جگہ پی تو اس کے بعد بیٹھ جا بار بار ہونے پر پی لو جس کو پینا ہے آرام سے بیٹھ جاؤں تو یہ ہے کہ دل کے کباب کا عالم کہ دل میں خواہشات ہوئی بہت سی خواہشات ہوئی لیکن میں نے اللہ کے لیے ان کو منع کر دیا دل کو دل کے تقاضے کو جلا دیا تقاضا ابھر رہا ہے لیکن میں نے اس پہ عمل نہیں کیا ان تقاضوں کو میں نے جلا کر راہ کر دی یعنی کہ بالکل ہی اس کو عمل عمل کرنے کی بھی نہیں کی حسرت بھی نہیں کی کہ مجھے یہ کاش مجھے گناہ کرنے کا موقع مل جاتا کاش شریعت میں جائز ہوتا کاش نانوروں کو دیکھنا جائز ہوتا کاش بلا گناہ کرنا جائز ہوتا تو یہ بھی حسرت بھی نہیں میں نے اختیار کی میرے شباب کا عالم اور دل کے کباب کا عالم کانم دنیا لیے سوسائٹی والوں کے لیے یہ یہ جو ہے بہت حمافت کا سودا ہے گٹیا سودا اسی کو پال صاحب نے فرمایا بلند اپنا سفی پر یہ سب باتیں ہیں پستی کی جہاں تک اصل ویرانہ ہے وہ سورت ہے بستی کی بس آج بن گئی اور کام کہانی ختم سب تو یہ ہے میرے شباب کا سراب سراب جو اکثر ہوتا ہے لیکن یہاں سڑکوں پہ بھی نظر آتا ہے سراب مائرج کو کہتے ہیں مائرج کہتے ہیں ہے نا مائرج مائرج کہتے ہیں اس کو وہ سڑک جب آپ دھوپ میں جا رہے ہوتے ہیں تو سب دور سب سڑک چمکتی نظر آتی ہے پہلا تو آپ دیکھنے کو ملتے نہیں مشکل ہے سمجھانا سڑک پہ جو ہے کی جو سڑک ہوتی ہے دس میں کبھی جا رہے ہوں تو آگے آپ کو چنک نظر آتی ہے ایسا ہوتا ہے پانی اس کو کہتے ہیں خراب انگریزی میں سے مہارش کہتے ہیں یہ ایک موقع ہے بس زندگی ایک موقع ہے تو یہی بات یہی مضمون اس میں اشعار میں ہے اور جو آیت میں نے پڑھی آج اسی کی تھوڑی سی تشریح کروں گا میرے شباب کا سب شراب تالم سب شراب پالم آگے سب جیسے لب دریا اباب کانم لب دریا اباب کانم اب جو آئے میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے تو میں یوری دل لاگو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں یعنی جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں جس کو نور ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں اس اس کو کا سینا خدل دیتے جی صدر اسلام اس کا سینا خدل دے سینا کھولنے کی کیا معنی صحابہ نے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرجر پر تشریح ہو گئے ندی صلی اللہ علیہ وسلم علی بھائی حاضر آیا یہ آئے تلاوت فرمائی بھی یشن کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو پھر صحابہ نے حل کیا کہ یا رسول اللہ ہم مظاہرے کا آگاہ اس کی علامت کیا ہے سینہ تو کھول دیتے ہیں لیکن کیسے پتہ چلے کیسے کھولتے ہیں سینہ تو وہ صلی اللہ علیہ فرمایا جس کے داخل کرتے تھے اس کے پت میں منہ داخل کرتے تھے میرے ہدایت داخل کرتے تھے اب صاحبہ نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ کسی کے پن میں میرے ہدایت نہیں آئی کیسے آ گیا مایا رسوم صلی اللہ علیہ کہ اس کا جو پین دیا جاتا ہے تو اس کے سینے کو دل کو بڑا کر دیتے ہیں یہاں صدر صدر مراد ہے دل صدر کے معنی تو سینا ہے لیکن مراد اس سے دل ہے کہ اس کا دل بڑا بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور نور ہدایت کی علامت کیا ہے تین تین علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تین علامات ہیں کہ جس کے سن کے اندر اللہ تعالیٰ نور ہدایت ڈال دیتی ہے ورنہ حضرت نے فرمایا کہ ورنہ ایک کافر بھی کہہ سکتا تھا کہ میری تو چمڑی گوئی ہے تو میرے اندر بھی نور ہے تو چمڑی گوئی ہونے سے نور نہیں ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بالکل کالے تھے لیکن اس ان کے میں کیا تھا کیا بات نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو کہہ دیا کہ بلال تم کو کالے ہو اور اچانک احساس ہوا کہ انہوں نے کیسے کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر موبائل لے گئے اور حضرت بیاض سے فرمایا کہ اے بیاض میرے اوپر چلو میرے اوپر جو ہے چلو مجھے کچھ لو میرے منہ سے تمہیں تمہیں یہ میری زبان سے تمہیں یہ بات پہنچی حضیت پہنچی اور حضرت بیاض رضی اللہ تعالیٰ نے چلے تمہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو وہ بھی کہ وہ تو کالے تھے لیکن دل ان کا اجالا تھا سمجھ کالی لیکن دل اجالا تھا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہر جاری کا علامہ یا رسول اللہ کہ اس کی علامات کیا ہے کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں یا کسی کے دل میں نور تحت آ گئے تو اس کی تین علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاف فرمائی اب تجاتی اندار غرو پہلی علامت اب تجاتی اندار غرور یہ کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتا دنیا جیل میں رکھتا ہے لیکن دل میں نہیں رکھتا اور اس نے فرمایا کہ دہلی جہاز ہے اس کو ہر سال پینٹ کرتے نا باہر کئی دیکھو یہ کام نہیں یہ کام نہیں ہے دھوکے کی جگہ ہے دنیا دھوکے بغل ہے پرانے پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا حیات دنیا اللہ بتاؤ اور دنیا کی زندگی کیا ہے دھوکے کی گول ہے دھوکے کی گول اور مولانا رومی نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے وقت سے خاص کرا دارو غروب تو کا تارا سبق یومل عبور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لقب دنیا کا لقب دار الغرور کیوں فرمایا دھوکے کا گھر کیوں فرمایا ہاں؟ جیسے ہم کبھی وہ بچپن میں وہاں جایا کرتے تھے پلے لینڈ وغیرہ میں تو اس میں ایک وہ بھوت بنگلہ ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے شاید بھوت بنگلہ تو سب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سب ایسی بناوٹی ہے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بناوٹی ہے لیکن اندر جا کے ڈر لگتا ہے نا متاثر ہو رہ جاتا ہے ایسی دنیا دھوکے کا گھر تو ہے لیکن یہاں آ کے آدمی اس کی رنگی میں ہو جاتا ہے لیکن مالک کا کرم ہے کہ مالک نے ہمیں خود ہی سمجھدار کر دیا کہ دیکھو ہم دنیا میں تمہیں بھیج رہے ہیں لیکن اس سے دل نہ لگا یہ سارے رنگیاں کسی حکمت کے تحت ہم نے رکھنی سبزی ایسی جگہ کے اگر بریانی چاول پکانا ہو بریانی پکانا ہو چاول گوشت نمک تیل گھی وغیرہ سب مسالے اور لکڑی ساتھ میں دے دیا اور مٹی کا تیل بھی دے دیا اور ساتھ میں ماچس میں دے دی اب آپ کہیں ماچس کو خطرناک کیجیے یہ آپ کی تو کہہ رہے بھائی بریانی پکے گی اسی سے مٹی کرتے لے کے لکڑی میں ڈالو اور اس کو جلاؤ اس سے بریانی پکاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضے جو ہم کو کیے ہیں گناہ کے تقاضے یہ اسی لیے کہ ہم ان دبا کر جو جوہری حضرت نے فرمایا نا کہ آپ کے کباب کا ان کو جلانے کے لیے نہیں ان تقاضوں کو جلانے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم تمہارا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ رنگینیاں دی ہیں نے لگا دیا کہ ننگینیوں سے نہیں لگانا بجانے سے کی نہ لگانا اور ننگی کو دلنا ٹہلانا اور نانوروں کو نہ دیکھنا اور دنیا کی بات نہ کرنا غیبت نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا دل میں تقاضے تو ہزاروں ہیں لیکن کام کرنے کا نہیں ہے تقاضے دبانے کے لیے دیے آنے کے لیے نہیں دیے عمل کرنے کے لیے نہیں مارکیٹ جلانے کے لیے دی ہے اور خود کو آگ لگانے کے لیے نہیں تو فرمایا کہ تجاتی غرور کے دھوکے کی پونجی ہے اس سے دل نہیں لگاتا بلکہ ہر وقت ہوشیار رہتا ہے کہ ان کاموں سے مجھے بچنا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یا ایک دن مجھے دنیا سے جانا پہلی علامت کیا پیدا ہو گئی اور تجاتی غرور کہ دنیا سے جی نہیں لگاتی دنیا کی مثال اگر مولانا رومی نے تین مثالیں دی تھی اور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح فرمائی یہ فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا وہ مختلف میں رہتا تھا اپنے لشکر وغیرہ کے ساتھ اور بارش سے پانی آتا تھا قلعے کے اندر پانچ دریاؤں کا پانی قلعے کے اندر آتا تھا خوب پانی تھا تو ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ قلعے کے اندر تو کوئی کنواں وغیرہ نہیں ہے یہ باہر سے دریا آتے ہیں پانی باہر سے آتا ہے ہمارے یہاں اور اندر کوئی انتظام نہیں ہے کوئی ریزرو نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی کنواں نہیں ہے تو ایسا کیجیے کہ اندر کوئی کنواں وغیرہ کھدوا لیجیے تو ورنہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کو پتا چل گیا تو باہر ہی باہر پانچ دریاؤں کا بند باندھ کے ہم کو مجبور کر دے گا اور ہم سے بھر جائیں گے تو بادشاہ نے کیا کہا لگتا ہے تم کسی بھی کے پاس بیٹھنے لگتے ہو کیا اس کی باتیں کر رہے ہو یہ پانچ دریا آ رہے ہیں ہمارے پاس اتنے چوڑے چوڑے پارٹ والے ہمیں کیا فکر چاہیے چھوڑے یہ سب سکتے ہیں اوسی کی باتیں آج لوگ دین کو ہی کہتے ہیں یہ پرانی بات ہو گئی ہے نا اور حضرت نے کیا بنایا کہ یہ پانچ دریا ہمارے بھی ہیں تو کیا ہوا کہ لیکن کی تیاری کو پتہ لگ گیا کہ اس قلعے کے اندر کوئی کنواں وغیرہ پانی کا کوئی انتظام نہیں تو انہوں نے پانچ دریا پہ ایک جنتا باندھ دیا اور پانی قلعے میں ختم ہو گیا اور سارا لشکر لشکر سمیت بادشاہ بھی سب پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے تو عادت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پانچ دریا دی یہ پانچ دریا ہیں ان کے علاوہ کوئی چھٹا دریا نہیں جس سے انسان لذت کو برامد کرتا ہے آج بھی آج سے نامرم کو دیکھ کے لذت برامد کرتا ہے یا بیوی بچوں کو دیکھتا ہے حلال کام بھی کرتا ہے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے والدین کو دیکھتا ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تلاوت کرتا ہے بہت سے کام جائز ہیں وہ آنکھ سے لذت دریا برامد کرتا ہے ایک دوسرا ذریعہ ہے کان کا کہ کان سے بات کو سن کے لذت درامد کرتا ہے بیوی بچوں کی باتیں سنتا ہے خوش ہوتا ہے تو دوسرا ذریعہ کان ہو گیا اور تیسرا ذریعہ ناک ہو گیا کہ اچھی بولنا سن کے وہ مزہ لیتا ہے یہ بھی ایک لذت کا راستہ ہے ایک دریا زبان کا ہے زبان کے سونا بریانی کباب وغیرہ کھاتا ہے ایک دریا لذت کا یہی ہے اور پانچواں دریا کیا ہے چونے کا دریا آواز سے پہنچا ہے نا ہوا کے میں پانچویں چیز ہے وہ یہ دریا ہے کے لیے کیلے ان لذت حاصل کرتا ہے اچھی چیزوں کو قیمت ہے اس میں لذت حاصل کرتا ہے تو فرمایا کہ ایک دن لڑائی السلام آئیں گے اور ان پانچوں دریاؤں پہ بند باندھ دیں گے کہتے ہیں کہ موت کی جو گروجی ہے اس میں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بالکل زندہ ہے آپ کا مریض زندہ ہے لیکن کیا فرمایا کہ آ کر سزا باہر کو ہوش کر گئی انجام حیات کو خارج کر دیا اور فرمایا کہ قضا کے سامنے ہوتے ہوئے ہوا بیکار ہوا پتھر قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں ہوا پتھر کھلی ہوتی ہیں جو آنکھیں مگر پینا نہیں آنکھیں کھلی ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے اب ٹیڈیوں اب ٹیڈی کے بجاؤ جن ٹیڈیوں کو دل لگاتے تھے جن مہنگی بچوں کو دیکھتے تھے اور جن نامرنگ کو کرتے تھے اب کہاں سے جاؤ گے اب کے تھے اب کام کو بند باندھ دیا اب کام کھلے ہیں لیکن آواز نہیں سن سکتا اسی طرح سے ہاتھ ہاتھ چھو نہیں سکتا اور زبان کے دور میں بھی دو تو مرغی کی زبان کے دور میں رکھو کیا ہوگا اسی طرح تو اس سب سارے جو ہے اس ابراہیم اسرائیل السلام ایک دن بند باندھ دیں گے تو فرمایا کہ اسی طرح سے جس سے پہلے کہ اگر اسرائیل علیہ السلام پانچوں دریاؤں پر بند باندھ دیں ان دن دریاؤں سے ہم لذت درامد کر رہے ہیں اور کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ پانچ دریا ہیں ان پانچ دریاؤں کے علاوہ چھٹا کوئی راستہ نہیں ہے لذت درامد کرنے کا تو یہ پانچ دریاؤں کو اس کے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بند باندھے تو اس سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کو حاصل کر لوں کے اندر اللہ کی محبت کا کنواں کھول لو ہے نا مٹکے کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے لیکن اگر اس مٹکے کے ساتھ کوئی رابطہ بنا ہو کپیا جو سمندر سے دریا سے ملا رہو تو کبھی پیش نہیں ہوتا تو اس لیے دل کا جو لگتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ راستہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لو تاکہ جس دن پانچ دریاؤں کے دن بھاندھی اس دن تمہارے قلب کی جو سیٹ لائٹ ہے اللہ کے نور کی اور اللہ کی محبت کی وہ جل جائے گی تو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر کی اندھیری میں بھی کام آئے گی اور نشر میں بھی کام تو بنایا کہ اس سے پہلے کہ پانچ دنیاؤں کو تنگ باندھا جائے اس سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو اور دنیا سے جیون ہی لگاتا ہو شب اکلوتے ہاں؟ کی دنیا ہے اور دوسری مثال یہ فرمائی کہ ایک ایک بادشاہ تھا اس کے اس کے بیٹے اس کے بیٹے کی شادی ہوئی کسی شہزادی سے اور شہزادی کی بہت خوبصورت لیکن تین سال ہو گئے دو سال تین سال اور اولاد نہیں تو بادشاہ کو بہت فکر ہوئی بدنامی کا خطرہ بھی ہوا تو اس نے کو بلایا حکیموں کو بلایا کہ ذرا پتہ لگاؤ بھائی کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا انہیں کا معاملہ تو سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پھر بادشاہ نے بزرگوں کو بلایا تو سعودی اللہ کو عاملوں کو بلایا انہوں نے پتہ لگا کے بتایا کہ آپ کے بیٹے پہ کوئی کسی نے جادو کیا ہو اور بتایا کہ محل کے دور ایک بڑی رہتی ہے اس نے جادو کر دیا اسی سال کی بڑا اور اس کی آنکھیں بالکل بیماری ختم گائے پیچتے ہوئے اور دانت ٹوٹے ہوئے اور بال سجائے اور اس نے جو جادو کیا تو بھاشا کے لڑکے کو وہ خوبصورت معلوم ملے گا تو گناہوں کا جو اور اور نفس ہے یہ ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے اور بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے لہٰذا اس شہزادے کو اپنی خوبصورت بیوی بدسورت معلوم ہوتی تھی وہاں اس کا جینے رکھتا تھا اور وہ بڑھیا اس کو خوبصورت معلوم ہوتی ہے تو پھر آنے کچھ وظائف وغیرہ کیے اس کا جادو اترا جب جادی اترا تو میں زیادہ سر پیٹنے لگا کہ میں نے کہا کس کس چہرے سے میں نے دل لگایا کیسی مشروط شکل دی اس کی اور اس سے میں نے کیسے دل لگایا اور اتنی اچھی شکل کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا تو فرمایا کہ دنیا بھی اس دنیا کی طرح جس دن آج بند ہوگی اور دنیا کی رنگینیوں کا جادو اتر جائے گا جب جادو اترے گا تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے دل لگایا تھا کن چیزوں سے ہم نے دن لگایا تھا اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں دن لگا رہے تھے کہاں اپنا وقت لگا رہے تھے ہمارا زیادہ وقت کہاں سے لگ رہا تھا کن کاموں میں لگ رہا تھا اس میں آنکھ بند ہوگی اس وقت دنیا کا جاگو کرے گا تو دنیا بھی ایک ذریعہ کی طرح ہے اس سے جی نہیں لگا تو یہ ہوئی پہلی علامت عدامت پچاسی امداد ضرور اور تیسری مثال یہ حضرت نے بنوائی کہ تیسری مثال بھی مولانا رومی نے رونیش فرمائی کہ مگرمچ مگرمچھ ہوتا ہے نا وہ کنارے پہ آ کے اپنا منہ کھول دیتا ہے آپ نے شاید چڑیا گھر میں دیکھا ہم نے دیکھا ہے تو تالاب کے باہر آ کے اور بالکل نہیں کئی کئی گھنٹے ہی بیٹھا رہتا تو مگرمچھ باہر آتا ہے اگر اس کے دانتوں کے اندر جو ہے وہ کیڑے اور سزا پھنسی ہوتی ہے اس میں کیڑے کھا جاتے ہیں اور وہ منہ کھولتا ہے اور چڑیاں آ کر وہ سزا کو کھاتی ہیں کیڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہیں واہ یہاں تو بڑی رنگی نہیں ہے مگرمچ کا منہ کھلا ہے لیکن وہ اس, کو نظر انداز کر کے اس غذا پہ نظر رکھتی ہیں پیٹ میں غذا ہے اور کیڑے بڑے مزیدار ہیں رہیے تو اس دنیا میں بھی ایسی سینکڑوں قسم کی رنگینیاں ہیں رنگین کرنے بھی ہیں اور گانے بجانے بھی ہیں اور کوڑے بنانیاں بھی ہیں بڑی رنگینیاں ہیں دنیا میں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خطرن تھی اور قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھلے اب یہ مگر مچھ کھلے ہیں اب فرمایا کہ دس بیس چڑیاں اس سائڈ پہ اور بیس چڑیاں اس سائڈ پہ آپ بڑا مزہ ہے بڑی رنگین فلمیں ہیں بڑا نیٹ کے دن سب چل رہا ہے بھائی زبردست اور بیس ادھر بیس چڑیاں ادھر جب مگر مچھ نے دیکھا کہ ہاؤس فل ہو گیا ہاؤس فل بٹ سے وہ بند کر لیا سب سے وہ بند کر لیا اب بیس چالیس کی چالیس چڑیاں اس کی سزا بن گئی اس طرح موت میں پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا کے نی نی انسان سفا ہوا ہے اسی کو فرمایا کہ آ کر سزا بارو کر گئی رہے حیات کو خاموش کر گئی ایک ہنگامہ تھا جب تک زندگی تھی تناز بند ہوتے ہی کیا ہو گیا ہے کر پر میں سب چل دیے جوان سلام ذرا کی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو اس لیے فرمایا کہ جہاں خاص کرار دار ضرور پارا سفت سپت مجبور اللہ تعالیٰ نے اس کو دھڑی کی پونجی کیوں فرمایا اس لیے فرمایا ہے کہ ساری دنیا جو آج ان سے محبت کر رہی ہے والدین اولاد سے محبت اولاد والدین سے محبت نیا دلی سے محبت سے محبت آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور بنگلے گاڑیاں اور نوکر چاکر سب حاضر ہیں تو خبر میں جاتے ہی سب پیر کھینچ لیتے کھینچ اس لیے نہیں نہیں اس کی وہاں ساتھ جاتی ہے تو کیسا دیا دنیا نے بتائیے اگر محبت حقیقی ہوتی تو خبر میں دلی سب کے ساتھ ہمیں بڑی اسی طور سے محبت ہے میں بیوی کے ساتھ اترتا کہ ہمیں بڑی محبت ہو رہی اتنی بیوی سے ہم اس سے گزار نہیں ہو سکتے ہمیں بڑی محبت کی رہی سے ہم اس سے ایک لمحہ بند پانی بڑھائی نہیں ایک شاید جو ہے کا شیئر بہت پڑتے تھے ہم نے پانی ڈوبتے دیتی ہے مزے کائنات بیوی سے اتنی محبت کی اور بیوی سے محبت تو جائز ہے لیکن اتنی محبت جائز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں اللہ سے واقف کرتے بیوی سے محبت نہیں جائز ہی نہیں بلکہ عبادت ہے دیکھو کیسی کریم ہے میں نے محبت کرنا بھی عبادت بنا دیا تو غرض ہیں وہ شاید کہتا ہے کہ ہم نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نزلے کائنات جب ملا کے برہن نظر آیا مجھے ذرا سب بیوی کے پیڑوں کو بن پڑا اور ان کی جو ہے کائنات کی کائنات ڈوب رہی ہاں؟ تو یہ تو اب وہی جو ہے جس کے تیوری کو بن پڑا تھا اور ان کی کائنات ڈوب رہی تھی اب لاؤ کہاں سے وہ اتنی کی خبر میں نہیں نہیں یہ تو کام نہیں کر سکتے نہ والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں کبھی اگر اولاد کہیں جائے تو کوئی کسی والدین کو دیکھا جاتے ہوئے نہیں اور اسی طرح جو والدین چلے گئے کبھی اولاد کو جاتے دیکھا اس لیے فرمایا تو پارا سفر پا مانے پیر تو پشد ہر کوئی کشد مانے کھینچ لیتا ہے پارا مانے پیر پارا سفر یوم عبور اس دن جس دن خبر میں جنازہ اترتا ہے اس دن ہر کوئی اپنا پیر کھینچ لیتا ہے نہ نوکر نہ نہ نہ کوئی والدین نہ جنی بچے کوئی قبر میں جانے کو تیار نہیں کوئی دولت جانے کو تیار نہیں کوئی بنگلہ قبر میں نہیں جاتا کوئی شادی نہیں جاتا کوئی میں نہیں جاتا دبا کر قبر ہے سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا کی دیر میں کیا ہو گیا تو یہ ہے اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس مسجد سے تو اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے کہ ساتھ کوئی نہیں جاتا اس دنیا سے آدمی اکیلا جاتا ہے اور یہ دنیا کرتا ہے دوسری علامت کیا بیان کرنا ہے ایک علامت اتارتی اندار غرور کی دنیا سے جینے لگا تھا دوسری علامت کیا ہے وہ جینا داری کو تاریخ تاریخ سلوپ ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ تو بل بٹو ہوا تاریخ سبو کہ وہ جگہ جہاں جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی تیاری کی فکر شروع کر دیتا ہوں توجہ اس طرف رکھتا ہے دنیا سے دل ہٹ گیا اور توجہ آخرت کی طرف کر لی لیکن بہت سے دنیا بھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا کی ہوتی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے بس ان کے دنیا میں دنیا کی حربت بھی نہیں ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ایسے لوگ ہیں جن کی آخرت کی بھی فکر نہیں ہے تو دوسری علامت کیا ہوئی کہ دن دنیا سے تو دل نہیں لگاتا لیکن آخرت کی طرف توجہ رکھتا بلکہ نہ یہ علامت گرا رے اور تیسری علامت کیا بیان کروائی جب استعداد موتی قبل کی پندرہ مہینے اور کے آنے کے پل اس کی تیاری کی فکر شروع کر دیتا ہے کسی کا قرض جمع ہے قرض دے دیتا ہے کسی کی وراثت جمع ہے اس کی وراثت دے دیتا ہے اور کسی کی جمعے سزا نوازے ہیں سزا نوازیں گے جلدی جلدی ادائیگی شروع کر دیتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے رہ گئے نمازی کوئی بھی وجہ سے رہ گئے قرض نوازے قرض اور لکھن ان کی قضا جو ہے وہ ضروری ہے ان کو پتا کرے سنتوں کی قضا نہیں تو جلدی جلدی وہ نمازیں ادا کرتا ہے زکات کے میرے رہتے زکات ادا کرنے کی فکر کرتا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دیں لیکن فکر کی فائل اپنی درست کرنے کوشش کرتا ہے تین علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اتجافی انتار غرور کہ دنیا دنیا بھوگے کا گھر ہے اس سے ہوشیار رہتا ہے وہ انعام رہتا ہے قلوب اور آخرت کی زندگی کی طرف خصوص کی توجہ اس طرح ہو جاتی ہے اب دنیا جینے کا بارا دنیا جیسی ہے کماؤ خوب کھاؤ لیکن دل نہ ہو پتہ کہ دہلی جہاز سے یہ بات رہے گی جی۔ دہلی جہاز سے جیسے ہر سال چینج کرتے ہیں نا ٹینکی کے پانی اندر نہ پھنسے اس کو تو جنگ لگے گا جنگ لگے گا تو پانی اندر گھسے گا ایسے ہی بنانا کہ کسی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بیٹھ کے اور سے کام کر کے اپنے پاس وجہ سے دنیا ذریعہ ہے زندگی گزارنے کا مقصود نہیں ہے اگر مقصود بنا لیا تو سمجھیے کہ دل کے اندر دنیا آ گئی اور دل کے اندر دنیا آ گئی تو ہلاکت ہلاکت ایمانی حاصل ہو جائے دنیا کی محبت رقص الفتی کی سنا ہے رقص الفتی یعنی سب تمام بیماریوں کی جڑ ہے تمام کتاؤں کی جڑ ہے دنیا کی محبت بہت دنیا تو دنیا دنیا کی محبت مال کی جڑ شکلوں کی جڑ اور حقیقت کی مدد یہ سب کو مطلب بنا ہے اگر یہ دل میں دل گئی تو اس کو کوئی بھر کوئی بھی کوئی بھی شخص اس کو نکال نہیں سکتا تو بھرنا کہ اپنے پن کو پینٹ کرا لو سہولتوں میں بیٹھ کے دنیا کرا لو کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے محبت نہ ہے جیب میں کتنی چاہے دنیا رکھو چاہے کاموں میں خرچ کرو تو وہ وہی جو ہے وہ نئے متا بن جائے گی آپ کی بہترین ضروری بن جائے گی مال کو آپ نے مسجد میں لگا دیا مدد دینے لگا دیا کسی کی مدد کر دی سستا دے دیا زکات دے دیا یہ سب آپ کی بہترین سے ہوئی اور اگر آپ نے اس کو گھروں میں خرچ کر دیا تو یہ تو پھر ہلاک کر چیز ہے تو فرمایا کہ کل کر کے تیز کرا لو تاکہ اس میں دنیا کی محبت بجنے نہ پائے جی، تو یہ دل کو بنانا احمد سے اپنے دل کو بنانا تاکہ ہمیں یہ تینوں علامات ہمارے اندر پائی جائیں جی ہم جان لگائیں اور فکر کی کی طرف توجہ کریں اور اپنی فائل کو ہم درست کر لیں نمازوں کو صحیح وقت ادا کر لیں اور قدام نمازوں کی ادائیگی کر لیں زکات دینا ہو اور جو بھی لوگوں کا واضح رہے کسی کے کسی سے معاف کرانا ہو تو بھائی معاف کرا لیں اگر کسی کے پاس مال نہیں رہا کسی کا قرض دینا ہے تو اس سے ہاتھ کر معاف کرا دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں اور اس سے طریقے ہیں جو مشورہ کر کے معلوم ہو سکتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے ایک دم آدمی نہیں ادا کر سکتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں تو یہ تین علامات ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اور اس کو یہ معلوم کرنا ہو کہ آیا مجھے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے میرے قیمت لیے اور مجھے ہدایت دینے کے لیے تو یہ تین علامات اپنے اندر تلاش کرے دنیا سے جی اچاٹ ہو جائے اس کا اور دوسرا آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے اور تیسرا یہ کہ جلدی جلدی اپنی فائل کو درست کر لیں جو کہ میرا ہدایت اس کے مقدر بنے ان شاء اللہ تو یہ چیز ہے بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے دعا کر لیجیے اللہ علیہ سے صحیح دن مولانا محمد مواد مولانا محمد وبارک وسلم اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب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 العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين